کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے انہیں اللہ رحمان ہی ہوا و فضا میں تھامے ہوئے ہے بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے